جناب ابو داود التیالسی رحمہ اللہ اللہ نے سند سے روایت کیا کہ نبی صلی علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا بیان کیا کہ آپ کو دستی کے گوشے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کارستانی یہودیوں نے کی تھی سننے داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکاسی